اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے